حضرات محترم دعوت خطاب دے رہا ہوں تبلیغی جماعت کے بزرگ رہنما حضرت مولانا مفتی زین العابدین زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے نواز جامع مسجد فیصل آباد کے خطیب حضرت مولانا مفتی ضیاء مدنی صاحب کو الحمد للہ وحدہ والسلام من لا نبی بعدہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نماز اچھی روزہ اچھا زکوٰۃ اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلمہ ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خا جائے بتحا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایما ہو نہیں سکتا حضرات محترم اکابری اقار و حاضرین مجلس یہ انتہائی مبارک مجلس ہے بلا شبہ جس کو سجانے میں میں عالمی مجلس ختم تحفظ ختم نبوت کے اکابرین و عمائدین کو خراج تحسین پیش نہ کروں تو یہ بخل ہوگا کہ یہ جس انداز میں سارا سال محنت کرتے ہیں اور پھر اس اس طرح کے مجالس سجاتے ہیں بلا شبہ یہ مجالس مغفرت کا سبب بنیں گی میں چونکہ اختصار کی بھی قید ہے وقت باقی کم ہے آپ حضرات نے بھی سونا بھی ہے آرام بھی کرنا ہے پھر نماز کے لیے اور جو باقی مقررین بیٹھے ہوں گے وہ دو ایک ایک لفظ پہ بھی گنتے ہیں کہ کتنے لفظ باقی رہ گئے ہیں تو گزارش یہ ہے کہ میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس وقت پوری دنیا میں ایک شور برپا ہے اور مختلف اوقات میں رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر رقیق حملے کیے جاتے ہیں اور یہ ناپاک جسارت بار بار کی جاتی ہے اس کی وجہ کیا ہے میرے دوستو یہ اغیار یہ کفر یہ تمام عالم کفر یہ اپنی اس تاریخ کو جو پانچ سو سال پہلے اندلس میں دہرائی گئی جس کو آج اسپین کہتے ہیں اس کو دہرانا چاہتے ہیں میں ذرا تھوڑا اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جب اندلس وہ ہمارا مرکز علوم کا مرکز علوم دینیا کا علوم دنیاوی علوم کا سائنس الجبرا ٹیکنیکل ریاضی تمام علوم کا مرکز جو مسلمانوں کا تھا وہ تھا لیکن ذرا اندلس دلس کے ساحلوں سے تو پوچھو کہ کیا ہوا تمہارے ساتھ ذرا کرتبہ کی گلیوں سے پوچھو کہ کیا ہوا تمہارے ساتھ علیبیہ کے بالا خانوں سے پوچھو جہاں دینی علوم کے چشمے پھوٹتے تھے کیا ہوا تمہارے ساتھ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ جب یہاں پر انگریز آیا تو سب سے پہلے اس نے قرآن پر حملہ کیا پھر اس نے نبی علی سلاد کی حرمت پر حملہ کیا مسلمانوں نے بڑا جوش و جذبہ دکھایا پھر دوسری دفعہ حملہ کیا پھر جوش و جذبہ دکھایا پھر تیسری دفعہ حملہ کیا پہلے سے جذبہ کم ہوا پھر چوتھی دفعہ حملہ کیا پھر جذبہ کم ہوا حتیٰ کہ حملہ کرتے کرتے پھر مسلمان تنگ آ گئے اور وہ ایمان کا جذبہ جب ختم ہو گیا تو اندلس کی وہ گلیاں وہ قرطبہ کی وہ بالا خانے وہ جواب دیتے ہیں کہ جہاں کلمہ جہاں آزان وہ مسجدیں وہ ممبر و محراب جہاں آزان کی آواز بلند ہوتی تھی وہاں ان کے وہ استبل بن گئے اور انہوں نے گھوڑے باندھ دیے میرے دوستو آج اسی تحریک کو وہ دہرا رہے ہیں اور بار بار یہ اس طرح کی ناپاک حرکتیں کر کے ہمارے ایمان کو چیک کر رہے ہیں کہ یہ ان کے ہمارے ایمان کو جانچ رہے ہیں کہ بھی مسلمانوں کو ایمان زندہ ہے کہ نہیں ہے لیکن جس طرح یہ اکیس اکتوبر کو اور اس تسلسل کے سال اب پوری امت مسلمہ نے بیداری کا ثبوت دیا ہے اور اس طرح وزرات نے بیداری کا ثبوت دیا ہے میرے دوستو اگر اسی طرح ہم یہ پیغام عالم کفر کو دیتے رہیں گے کہ غیرت مسلم زندہ ہے تو پھر جس طرح اب کفر کے کافر کفر کے اماموں نے اپنی باتوں سے رجوع کرنا شروع کر دیا ہے کہ پہلے دن اوباما ملون کہتا تھا کہ ہر کسی کو رائے کی آزادی کا حق ہے آج وہ بھی کہتا ہے کہ نہیں اس نے غلط کیا ہے یہ کس وجہ سے ہوا ہے آپ حضرات کے اس ایمان کی غیرت کا جو اظہار کیا ہے اس وجہ سے ہوا ہے ابھی بات چل رہی تھی میڈیا والوں سے گلے کی بات کیا بات کرتے ہیں بھائی گلا تو اپنوں سے ہوتا ہے پراؤں سے گلا نہیں ہوتا وہ تو ہے ہی ان کے ایجنٹ وہ تو بات ہی ان کی کریں گے جب قتل و غارت کری ہوتی ہے ڈاکے پڑتے ہیں کھلے عام بدماشی ہوتی ہے بارہ اکتوبر کا وہ دن جب بارہ بارہ پینتیس سے زائد لوگوں کو ایک دن میں صرف کراچی میں مار دیا گیا بے گناہوں کو وہاں پر کوئی آواز نہیں اٹھی اور بلا شبہ جو بھی بات ہو رہی تھی اور اسی طرح اور اب جو بات ہوئی ہے کہ جی عالمی یہ تجزیہ ہو رہا ہے تبصرہ ہو رہا ہے کہ جی یہ دینی جماعتوں کے لوگ یہ دینی جماعتوں کے ورکر اور حرمت حرمت رسول کے لیے سڑکوں پر نکلنے والے لوگوں کا یہ رویہ ہے یہ عالمی سطح پر محبان رسول کو بدنام کرنے کی یہ بھی سازش ہے اور یہ میڈیا اس کا حصہ ہے وہ کیسے ہماری بات کریں گے وہ ہماری آواز کو نہیں پہنچائیں گے وہ ان کی آواز جن کا کھائیں گے ان کی آواز پہنچائیں گے یہ اسلام آباد میں جو ڈرامہ رچایا گیا وہ رمشا مسیح والا کیس یہ اسی کا تسلسل ہے کہ دو سو پچانوے سی کا جو مروڑ اٹھ رہا ہے نا ان کے اندر جو توہین رسالت کا قانون ہے کہ جو توہین رسالت کرے گا کسی بھی نبی کی کرے گا اس کو سزائے دو سو پچانوے سی یہ ہے کہ اس کو سزائے موت دی جائے گی یہ وہی مروڑ بار بار اٹھتا ہے جب باہر سے ہدایات ملتی ہیں تو یہ بے ہی سکمران بھی ان کے اداکار بنتے ہیں کبھی کسی انداز سے کبھی اس کسی انداز سے اور میں آج کے اس مجمع کی وزادت سے اس وزیر داخلہ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جب یہ ڈرامہ رچایا گیا کہ جی، یہ کہ جی وہ جو گواہ تھے ان کو پولیس نے تھریڈ کر کے ان کے بیان دلوا دیے گئے کہ جی یہ مورانا صاحب نے جھوٹ بولا ہے اس کو تو تم لوگوں نے بڑا نشر کیا اس پر بڑے تجزیے آئے بڑے تبصرے ہوئے اور وہ شراب میں مغمور اینکر پرسن دو دو گھنٹے جس پر مباحثے کرتے تھے اب جب انہوں نے عدالت میں جا کے بیان دیا ہے گواہوں نے کہ پولیس نے ہمیں مار پیٹ کے تھریڈ کر کے ہم سے یہ زبردستی بیان دلوایا تھا مولانا صاحب نے جو کچھ کہا بالکل صحیح کہا ہے اس لیے کہ اس رمشا جو مسیحا بچی تھی اس نے وہ ناپاک جسارت کی تھی اب کوئی اس پر بات نہیں کرتا اب کوئی اس حقیقت کو اس سازش کو بے نقاب کوئی نہیں کرتا کسی کے پاس وقت نہیں ہے اس لیے میرے دوستو ان لوگوں سے مطالبہ کرنا بالکل بیجا ہے ہمیں اپنی محنت کرنا ہوگی ہمیں اسلاف کی سنت پر چلنا ہوگا جس طرح اسلاف نے محنت کر کے نبی کی حرمت کر اپنے جان اپنے تن من دھن کی قربانی دی ہے اس لیے ذرا ہمیں بھی اپنا تن من دھن قربان کرنا پڑے گا اس نبی کی حرمت کے لیے قربان کریں گے نا اور اس عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم پر یہ وعدہ کر کے جائیں اللہ سے میرے ساتھ نہیں اکابرین کے ساتھ نہیں حضرت خوانہ صاحب صاحب ذرا صاحب تشریف فرمائے حضرت مون اللہ وسایہ صاحب تشریف فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے ان کا سایہ تادیر ہمارے اوپر سلامت رکھے ان کے لیے نہیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے آج یہ عزم کر کے جائیں کہ ہر شخص اپنی بستی میں اپنے علاقے میں اپنی گلی میں اپنے محلے میں ساری زندگی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کام کرے گا کریں گے نا کہ نہیں کریں گے اور ہر طبقے میں ہر طبقے میں اس بات کی محنت کریں طلبا تاجر اور فیصلہ باد میں الحمد للہ کے علم میں فیصلہ باد کے تاجر ہمیشہ ہمارے ساتھ تعاون کر دیں اب انجمن تاجران پنجاب کے صدر میاں شاہد گوگی صاحب یہاں ماشاء اللہ تشریف فرما ہے پچھلے دنوں جب فیصلہ آباد میں واقعہ ہوا قادیانیوں نے اپنی تبلیغ شروع کی اس میں جب ہڑتال ہوئی ہے اس میں تاجر و تاجر طبقے نے ہمارے ساتھ تعاون کیا تو ہر طبقے میں ہر گلی میں ہر بستی میں ہر گھر میں اس بات کی محنت کریں گے جو محنت کرتا ہے محنت کرے گا وہ کھڑا ہو کے وعدہ کرے اللہ سے کھڑا ہو گے کھڑے ہو گے کھڑا ہو کے اللہ سے وعدہ کرے سب محنت کریں گے ہر شخص آئندہ اس نے بیٹھے نہیں ابھی آئندہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں یہ وعدہ کریں کہ ہر شخص اپنے ساتھ کم سے کم پانچ لوگوں کو لے کے آئے گا آئیں گے ہر شخص پانچ لوگوں کو لائے گا ختم نبوت کا کارکن بنا کے لائے گا ختم نبوت کے لیے اپنے تن من دھن کی قربانی دیں گے جزاکم اللہ خیر واخر اللہ